زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر میں زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اس وقت گئی جب ان کے بھائی عبید اللہ بن جہاش فوت ہوئے تو انہوں نے بھی خوشبو منگوائی اور لگائی پھر کہا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی ضرورت نہ تھی مگر بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر ارشاد فرما رہے تھے کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مرنے والے پر تین دن سے زیادہ سوک کرے مگر شوہر پر چار مہینے دس دن سوک کرے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سات سو چھبیس